السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم ہیش کوڈ یا ہیش فنکشن کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ہیش ایلگردم جو ہے یا ہیش میتھڈالوجی جو ہے اس کا سارا انحصار اس ہیش فنکشن پہ ہے کیونکہ اسی نے وہ انٹرجر انڈیکس پروڈیوس کرنا ہے جس کی بنا پہ ہم اس اندرونی ارے میں اپنا ٹیبل ڈیٹا ڈالیں گے تو وہاں پہ گفتگو کچھ ایسے چلی تھی کہ یہ ہیش فنکشن کیسی ہو یعنی کہ اس کے اندر کا جو پروسیجر ہے وہ کیسے کام کر سکتا ہے خاص طور پہ اگر ڈیٹا اسٹرنگز ہے وہ میں نے یہ بھی دکھایا کہ ڈیٹا ضروری نہیں کہ اسٹرنگ ہو انٹیجر بھی ہو سکتا ہے اور گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا کہ دو باتیں ایک یہ کہ ہیش فنکشن کا جو ڈیزائن ہے وہ کیسے ہوگا یعنی کہ کون سا میتھڈ استعمال کریں میں نے آپ کو وہاں پہ دو مثالیں دکھائی تھیں دونوں جو ہیں اسٹرنگ کے کیس میں اسٹرنگ میں جو انڈیویجل کیریکٹرس ہیں ان کی ایس کی ویلوز کے ساتھ کچھ کرتی تھی اس کی جنرلی اگر آپ نے دیکھا تو وہ سمیشن بیس تھی ایک میں ہم نے وہ بیس والا معاملہ بھی استعمال کیا تھا اور بھی فنکشنز بنائی جا سکتی ہیں پھر میں نے آپ کو ایک مثال دکھائی تھی کہ فرض کریں آپ کا جو ڈیٹا ہے یا جو کی ہے وہ سٹرنگ نہیں بلکہ انٹیجر ہے اس صورت میں ہیش فنکشن کیسے کام کر سکتی ہے وہاں پہ یہ تھا کہ ہم نے ایک مثال جو دیکھی وہ یہ کہ جو بھی انٹرجر ویلوز ہیں فرض کریں وہ امپلائی آئی ڈی ہیں تو اس کو ہم کسی ٹیبل سائز یا کسی نمبر سے موڈ کرتے ہیں اور جو ریمائنڈر آئے گا اس کو ہم ایز اے انڈیکس استعمال کریں گے تو میں آپ کو اس سلائڈ کی جانب لیے چلتا ہوں جہاں پہ یہی بات لکھی تھی اور وہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جس کا حل ایک فکرے میں تو نہیں بلکہ اس کے بارے میں ہمیں کافی گفتگو کرنی پڑے گی تو پہلے دہرانے کے لیے اس سلائڈ کو دیکھیے کہ if the keys are integer then key mod T is generally a good hashing the data has some undesirable features یعنی کہ اگر آپ کے کیز جو ہیں جیسے کہ میں نے کہا امپلائی آئی ڈی ہے جو کہ ایک نمبر ہو سکتا ہے یوزر آئی ڈی ہے وہ بھی نمبر ہو سکتا ہے آپ کا ایک اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے وہ بھی نمبر ہے تو اگر میں اسٹوڈنٹ ریکرڈ یا امپلائی ریکرڈز یا یوزر ریکرڈ اسٹور کرنا چاہتا ہوں اپنے ٹیبل میں تو ایک ہیش فنکشن جو کہ بڑی آسان سی ہے بلکہ کہ جو بھی کی ویلو ہے ایز این انٹرجر اس کو ماڈ کرو ٹی سے ٹی کی ویلو دس پندرہ سو یا جو بھی ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ جیسے کہ یہ مثال ہے کہ for example if T is ten یعنی کہ آپ کا جو اندرونی ٹیبل ہے اس کا سائز دس ہے in all the keys and in zeros ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امپلائی آئی ڈیز جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمیشہ آخر میں زیرو رکھتے ہیں as a number key percent T یعنی کہ اس نمبر کو اگر آپ موڈ کریں گے ٹی سے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ زیرو آئے گا کیونکہ دیکھیے وہ دس سے ہمیشہ ڈیویزبل ہوگا اب اس کیس میں کیا ہوا کہ جو ہیش ویلو آپ کو ملی وہ ہمیشہ زیرو ہے یہ تو پھر مسئلہ ہے کہ بھائی انڈیکس ہمیشہ ہی زیرو میں تو کچھ بھی نہیں اسٹور کر پا رہا ہوں یا اگر کچھ اسٹور کرنا ہے تو سارے کے سارے ایک ہی پوزیشن پہ جا رہے ہیں اس صورت میں یہ جو دوسری بات ہے کہ in general to avoid situation like this یعنی کہ آپ کی جو ہیش کوڈ ہے وہ بار بار ایک ہی ویلو پروڈیوس کرے بلکہ دیکھیں گے کہ وہ چند ویلوز ہی بار بار پروڈیوس کرے تو ایک اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ T should be a prime number اس سے مطلب کیا کہ دیکھیے ہم نے اندرونی طور پہ ایک ارے کے اندر ٹیبل ڈیٹا سٹور کرنا ہے اور ہمارے پاس یہ آزادی ہے کہ اس ارے کا سائز کیا رکھیں اس کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کرنی پڑے گی لیکن فی الحال آپ اس طرح سوچیں کہ میں نے ڈیٹا ایک رے میں اسٹور کرنا ہے اس کا ایک سائز میں مقرر کرنا چاہوں اور یہ میں خود کروں گا کیونکہ یہ میری پرائیویٹ رے ہے تو اگر آپ نے اس میں ہیشنگ کے ذریعے ڈیٹا اسٹور کرنا ہے تو اس کا سائز جو ہے وہ ایک پرائم نمبر کے برابر رکھیں یعنی کہ فرض کریں آپ نے ڈیٹا آئٹم اسٹور کرنے ہیں کچھ سو کے قریب تو اس صورت میں آپ کوئی پرائم نمبر سو سے کم لے لیں اس میں اسٹور کر دیں جیسے کہ گیارہ پرائم نمبر ہے تیرہ پرائم نمبر ہے اور اس طرح آگے اور بھی کئی پرائم نمبرس ہیں یہ آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں کتابوں میں بھی آپ الگ کے ذریعے بھی یہ ڈھونڈ سکتے ہیں آپ یہ prime number as max table size select کر لیں اور پھر اس کو اپنی اس ہیش فنکشن میں بھی استعمال کریں اور پھر اسے ایٹ لیسٹ یہ جو مسئلہ ہے کہ میں اگر کیس کو دیکھتا ہوں اور ان کی نوعیت کچھ ایسی ہے یہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ اگر وہ صفر میں اینڈ کرتی ہیں یا آخری ان کی ڈیجٹ جو ہمیشہ زیرو ہے اور ٹی کی ویلو بھی دس ہے تو یقیناً ریمائنڈر تو ہمیشہ زیرو ہوگا اگر ٹی پرائم نمبر ہے تو ریمائنڈر پھر زیرو تو نہیں ہو سکتا اور چونکہ پرائم نمبر جو ہیں وہ کسی کا ملٹیپل نہیں ہوتے ایکسپٹ ون کا تو اس صورت میں ریمائنڈر جو آپ کو ملے گا وہ جنرلی ذرا اسپریڈ آؤٹ ہوگا یعنی کہ اس کی ویلوز جو ہیں وہ اس طرح اکٹھی نہیں نکلے گی یا اے کی ویلو نہیں نکلے گی لیکن اس گفتگو سے بھی اور اگر آپ ہیشنگ کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ مسئلہ صرف اس طرح نہیں ہوگا کہ میں ٹی کی ویلو پرائم نمبر لے لوں تو اسے مجھے جو انڈیکس ملیں گے وہ ہمیشہ یونیک ہوں گے اصل میں یہ مسئلہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور عموماً ہوتا ہے کہ جو بھی آپ ہیشنگ فنکشن استعمال کریں گے چانسز ہیں کہ بعض کار کسی کی ویلو یا کسی دو کی ویلوز کے لیے جو انڈیکس پروڈیوس ہو وہ ہمیشہ ایک ہی ہوگا جب ایسا ہو تو اس کو کہتے ہیں کلیجن یعنی کہ وہ دو کیز ہیشنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کرا گئی یعنی کہ ان دونوں کے کیس میں جو ہیش فنکشن آپ استعمال کر رہے ہیں اس نے آپ کو جو انڈیکس دیا وہ ایک ہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے اس کے حال موجود ہیں اور ان کے بارے میں اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو اگلی سلائڈ پہ لیا چلتا ہوں اگلی سلائڈ کا ٹائٹل ہے کلیجن اور وہ اس وقت میں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ چیز بھی ہو سکتی ہیں یا ڈیٹا آئٹمس جس میں آپ کی جو ہے فنکشن ہے وہ ایک ہی انڈیکس پروڈیوس کرے اب یہاں پہ میں نے وہی مثال آپ کو دوبارہ دکھائی ہے جس میں ہم ایک ٹیبل میں پھلوں کے نام اور می بی پھلوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن اسٹور کر رہے ہیں تو یہ وہی کہ ایپل واٹر میلن گریپس کے کیس میں اس نے ویلوز پروڈیوس کی پانچ تین آٹھ سات صفر نو چھ اور دو اور اس کو جب میں نے اے میں اپنی ڈالا تو وہ صورت حال کچھ یوں بنی کہ پوزیشن زیرو پہ دیکھیے کیوی پوزیشن دو پہ بنانا پھر واٹر میلن اور پھر ایک گیپ ہے اور پھر ایپل پہ مینگو اور آخر میں اسٹرابیری دیکھیے کہ ہر پھل جو ہے اس نے اپنی جگہ تلاش کی یا ہیش فنکشن نے ہمیں ایک جو انڈیکس دیا وہ کسی دوسرے سے کولائڈ نہیں کرتا کیونکہ دیکھیے سارے جو ہیں پھل اپنی اپنی جرا میں ارے میں موجود ہیں ترتیب کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی پوزیشن پہ اب فرض کریں میں ایک اور نیا پھل اس میں ڈالنا چاہتا ہوں ہنی ڈیو اور یہ بھی فرض کریں کہ جو بھی میری ہیش فنکشن ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خاص ہیش فنکشن جو بھی ہے ایسی صورتحال بنی کہ جب میں نے اس کو یہ اسٹرنگ ہنی ڈیو بھیجا تو اس نے مجھے ویلو ریٹرن کی چھ یا یعنی میں یہ کہتا چلوں کہ ہیش فنکشن جو ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں کہ تم ڈیٹا جو آلریڈی ٹیبل میں موجود ہے اس کو خود دیکھو اور اس کی بنا پہ مجھے بتاؤ کہ انڈیکس کیا ہوگا نہیں ہیش فنکشن جو ہے یہ جنرلی ایک میتھمیٹیکل فارمولا سا ہوگا جس میں یہ ویلوز جائیں گی اور ادھر سے ایک نمبر آ گیا یہ اس کالر کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈے اور مسئلہ اب آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیے چھٹی پوزیشن پہ تو مینگو میں نے پہلے ہی اسٹور کر دیا اس ٹیبل یا یہ جو ارے ہے میری اندرونی اب جو کالر ہے جس نے مجھے انسرٹ یا میرے ٹیبل ایکسٹرا ڈیٹا ٹائپ کے انسرٹ میتھڈ کو کال کیا کہ بھائی ہنی ڈیو کو اسٹور کرو اور میں نے اپنی ہیش فنکشن کو کال کیا کہ ہنی ڈیو کے لیے مجھے انڈیکس بتاؤ اس نے بتایا چھ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ چھ جو ہے اس میں تو پہلے ہی ڈیٹا اسٹورڈ ہے اب کیا کیا جائے اب کیا کیا جائے اس کے جواب میں کئی کاروائیاں ہم کریں گے کچھ اس کورس میں اور کچھ آئندہ کورسز میں یہ جیسے کہ میں نے کیا کافی بڑا فیلڈ ہے کاروائی جنرلی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک یہ کہ جو ہیش فنکشن ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو چینج کرو لیکن پھر یہ گارنٹی نہیں کہ جو چینج آج ہم نے آج کیا اس کی بنا پہ آئندہ جب ہم ٹیبل میں ڈیٹا سٹور کریں گے تو کولیجن نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کولیجن ہو گئی اب بجائے ہم کوئی لمبی چوڑی کاروائی کریں ہم اس کولیجن کے ساتھ رہتے ہیں جو انگلش میں کہتے ہیں وہ دیٹ یعنی کہ اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا اب اس کے لیے ہم کچھ سردے باب کہیں گے تو یہ دو جو طریقہ کار ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو چند باتیں سامنے آتی ہیں اور وہ میں آپ کو سلائڈ پہ اب اب لیے چلتا ہوں when two two values hash the same array location this is یہ تو خیر میں نے آپ کو مثال سے بھی دکھا دیا اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ڈیٹا آپ دیکھ کے کہہ سکیں کہ کون سی ہیش فنکشن جو ہے اسے ہوگی کہ نہیں ہوگی خاص طور پہ اگر ڈیٹا بار بار چینج ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا کچھ کرنا پڑے گا اور وہ یوں جو کہ یہ دوسری بات colloquially treat as first serve the first value that's to the location get set اور پھر تیسری بات we have to find something to do with second subsequent value that hash to the same location دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ کولیجن ہوئی تو ہم فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ کولیجن کو ریزالو کریں گے اور جو پہلی ویلو وہ تو چلے گی دوسری کے بارے میں اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا دوسری کے بارے میں ہم کیا کریں گے پہلی تو ٹھیک ہے پہلی دفعہ جیسے کہ میں نے مثال دکھائی تھی مینگو جب ہم نے اسٹور کیا تھا اس وقت ہیش کوڈ یا ہیش فنکشن نے ہمیں نمبر چھ دیا ہم نے اس کو اسٹور کر دیا اب یہ جگہ تو گئی جب ہم ہنی ڈیو پہ آئے تو اب مسئلہ پیدا ہوا فرسٹ فرسٹ فرسٹ سرو کا مطلب یہ ہے کہ ہم مینگو کو اب وہاں سے نکالیں گے نہیں وہ اپنی جگہ پہ رہے گا ارے میں وہیں رہے گا یہ ہنی ڈیو والا جو معاملہ ہے یہ جو ڈیٹا آئٹم ہے اس کے لیے اب ہم کچھ کریں گے اور وہ کیا ہوگی اب ہم اس کی جانے چلتے ہیں تو میں واپس اب آپ کو سلائی پہ لیے چلتا ہوں جہاں پہ ہم ای سولوشن فی الحال دیکھتے ہیں پہلی سولوشن وہ یہ کہ search from there for an empty location can stop searching when we find the value اور an empty location and search must stop it should be wrap around search at the end یہ پہلی سولوشن کچھ یوں ہے اور بعد میں میں آپ کو مثال کے ذریعے یہ دکھاؤں گا بھی لیکن وہ یوں ہے اگر آپ مینگو کی مثال سامنے رکھیں کہ مینگو جو ہے وہ تو پوزیشن سکس میں آ گیا جب ہنی ڈیو کا میں نے ہیش کیا تو اس کی ویلو آئی چھ اب جب میں چھ والی پوزیشن پہ گیا تو وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ تو پہلے ہی ڈیٹا موجود ہے اب میں کیا کروں اب میں یہ کرتا ہوں کہ ارے جو ہے اس کے اندر کوئی اور جگہ ڈھونڈتا ہوں اور یہ میں کس طرح ڈھونڈتا ہوں اس کے بارے میں ابھی گفتگو ہوگی لیکن یہ یاد رہے کہ ہیشنگ میں ہم ارے میں کنسرٹیو اسٹوریج نہیں کرتے بلکہ ڈیٹا آئٹمس جو ہیں وہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا اسکیٹرڈ یعنی کہ وہ بکھرے ہوتے ہیں ارے کے اندر ضروری نہیں کہ ارے میں جو ایلیمنٹس ہیں اس اندرونی ارے میں ایلیمنٹس یا کے بعد دیگرے موجود ہوں اگر جو ایگزٹنگ ڈیٹا ہے یعنی کہ وہ جو پھل میں نے پہلے ان کے نام سٹور کر دیے یا وہ جو کی ویلوز تھی وہ سٹور کر دی اس کی بنا پہ کچھ ارے جو ہے وہ بھر جائے گی اور چانسز ہے کہ کچھ اس کی لوکیشن ابھی خالی ہوں گی ان خالی لوکیشن میں بعد میں ڈیٹا آ سکتا ہے وہ اس طرح کہ بعد میں فرض کریں کوئی ایسا حل ہے جس کا نام پہ جب میں نے ہیش فنکشن کو چلایا تو وہ ان خالی جگہ میں سے ایک انڈیکس آ گیا لیکن میں اب اس کا انتظار نہیں کروں گا کہ ٹھیک ہے جب وہ ڈیٹا آئے گا تب ڈالوں گا نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ایک خالی جگہ موجود ہے مجھے کالر نے کہا ہے کہ یہ پھل ہنی ڈیو ہے اس کو اسٹور کرو میں اس کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پہلے سے میری اندرونی ارے میں ایک خاص جگہ پہ ڈیٹا موجود ہے اس لیے میں یہ ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتا میں ایسا نہیں کرنا چاہتا جبکہ مجھے معلوم ہے کہ ارے میں ابھی جگہ خالی ہے تو کیوں نہ میں ایسے کروں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ خالی جگہ فی الحال تو استعمال کرو بعد میں اگر کوئی ڈیٹا آئٹم آئے گا تو اس وقت دیکھی جائے گی تب ہم اس کا فیصلہ کریں گے تو اس روشن میں ہم بعد میں جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا ہم ان خالی جگہ کو ڈھونڈیں گے تلاش کریں گے اور وہاں پہ یہ ڈیٹا آئٹم سٹور کریں گے لیکن ابھی میں وہ گفتگو اس کی جانب ڈیسک نہیں لے رہا تھا میں آپ کو بکیا دو سولوشن دکھاتا ہوں اور پھر ہم تفصیل سے ان دو تین سولوشن کی مثالیں دیکھیں گے تو دوسری سولوشن کی جانب دیکھیے solution two use a a a second hash function and and third fourth and a fifth یہ کیا بات ہوئی یہ بات کچھ ایسے ہوئی کہ ایک ہیش فنکشن سے میں نے ایک انڈیکس نکالا اس نے مجھے دیا چھ اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اور ہیش فنکشن کو کال کرتا ہوں اس وقت میں نہیں کہ میں ایسی اپنی مرضی سے نہیں میری ایک پرائمری ہیش فنکشن ہے یا جو پہلی میری ہیش فنکشن ہے اس کو میں نے honeydew as a string بھیجا اس نے مجھے چھ واپس دیا چھ میں گیا وہاں پہ پتہ چلا ڈیٹا موجود ہے اس صورت میں میں ایک اور ہیش فنکشن کو جو کہ اندرونی طور پہ میں بھی کسی اور طریقے سے کام کرتی ہے میں اس کو کال کرتا ہوں اور فرض کریں کہ وہ اب مجھے کوئی اور نمبر بھیجتی ہے اور اس نمبر پہ جب میں ارے میں جاتا ہوں تو وہاں پہ ڈیٹا موجود نہیں تو چلیں مسئلہ حل ہو گیا مجھے خالی جگہ مل گئی میں نے وہاں پہ ڈیٹا ڈال دیا یہ بھی اب ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری ہیش فنکشن کو میں نے کال کیا تو اس نے بھی مجھے نمبر چھ واپس دیا اب میں کیا کرتا ہوں میں ایک تیسری ہیش فنکشن کو کال کرتا ہوں تو صورتحال یہ بنی کہ کیونکہ کولیجن ہونے کا امکان ہے بلکہ عموماً یہ ہوتی ہیں ہیشنگ میں آپ یہ کیجئے کہ اگر یہ اسٹریٹجی یہ سولوشن آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اندرونی طور پہ آپ ایک دو تین چار پانچ یا جتنی بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں مختلف ہیش فنکشن رکھیں اور جب کولیجن ہو تو ان کو بعد دیگرے کال کریں تب تک کہ جب تک آپ کو ایک ایسا انڈیکس نہیں ملتا جہاں پہ پہلے سے ڈیٹا موجود نہیں اور اگر ایسا ہوا دوسری تیسری چوتھی پانچویں سے تو پھر آپ وہ ڈیٹا اسٹور کر دیں گے تیسری سولوشن دیکھ لیجیے use a location as the header of a link list values that hash to this location اس اسٹریٹجی میں اس سولوشن میں ہم یہ کریں گے کہ ہماری جو اندرونی ارے ہے جس میں ہم عموماً ٹیبل کا ڈیٹا ڈالتے ہیں اب ہم ڈیٹا ڈائریکٹلی نہیں ڈالیں گے بلکہ ارے جو ہے وہ ساری کی ساری ارے آف پوائنٹر ہوگی ٹو ٹیبل نوڈ اب ایسے ہوگا کہ جیسے کہ ہم نے وہ پھلوں کی مثال لی تو پھل کا جو ڈیٹا ہے اس کی کی اور اس کا بقیہ ڈیٹا ہم ڈائریکٹلی ٹیبل میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ایک لسٹ نوٹ بنائیں گے اور جو پوزیشن چھ پہ فار ایگزامپل اگر کوئی ڈیٹا ہے تو پوزیشن چھ پہ ہم ایک پوائنٹر رکھیں گے جو انیشلی نل ہوگا اور جب وہاں پہ ڈیٹا آئٹم کوئی رکھیں گے تو وہاں سے ایک پہلا پوائنٹر نکل کے اس ٹیبل نوٹ کی جانب پوائنٹ کرے گا اور جب وہاں پہ کولیشن کی بنا پہ ایک اور ڈیٹا آئٹم نے آنا ہے تو ہم ایک نیا نوٹ بنا کے لسٹ نوٹ جو پرانا ہمارا لسٹ نوٹ تھا اس کے آخر میں ہم لگا دیں گے یعنی کہ ٹیبل کی ہر لوکیشن سے ایک لنک لسٹ بننے کا امکان ہوگا لیکن ایٹ لیسٹ ایک نوٹ اس میں موجود ہوگا یہ ہیں تین اسٹریٹجیز اور بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اسٹریٹجیز ہیں لیکن ہماری گفتگو میں فی الحال ہم انہیں ہی شامل کرتے ہیں اور ان کی بنا پہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہیش جو ہیشنگ ہے اس کو استعمال کر کے ہم جو ہمارا ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے یا ڈکشنری ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اس کے میتھڈ کیسے امپلیمنٹ کریں گے تو پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ انسرٹ ڈیلیٹ اور فائنڈ جو میتھڈ ہیں ان کو ہم اس کی جو پہلی سولوشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ہیشنگ کو ہم چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ میتھڈ کیسے کام کریں گے تو آئیے میں اب آپ کو پہلے ان کی سولوشن کی کچھ تفصیل بتاتا ہوں جو پہلی خاص طور پہ سولوشن ہے اور پھر ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے تو پہلی سولوشن اس کو کہتے ہیں اوپن اڈریسنگ یہ جو سولوشن ون ہے کہ ہم جب کولیجن ہوتی ہے تو ہم ایک اور جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ارے میں جو پہلا یہ فکرہ یہاں پہ لکھا ہے کہ this approach of handling collisions hashing اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ سولوشن کا نام اوپن ایڈریسنگ ہے اور کلوزڈ ہیشنگ ہے اوپن کا استعمال جب آپ ایڈریسنگ اڈریسنگ لگا رہے ہیں اور کلوزڈ استعمال جب ہیشنگ کا لفظ ہے تو یہ خیال رہے کہ یہ اوپن اڈریسنگ اور اوپن ہیشنگ نہ کیے گا اوپن اڈریسنگ یا کلوزڈ ہیشنگ اور وہ کیا mathematically more formally formally, at h zero x h one x h two x are hash where the function اب یہ دیکھیے hash فنکشن میں ڈیفائن اس طرح کر رہا ہوں کہ ایک فارمولا نہیں بلکہ یہ میرے پاس آئی فارمولاز ہوں گے اور اس طرح کہ ایچ آئی آف ایکس کی جو ویلو ہے ایز اے فارمولا وہ ہے ہیش آف ایکس یہ میری وہ جو بیسک ہیش فنکشن ہے کہ اس کو میں کال کروں گا فرض کریں ایکس اگر اسٹرنگ ہے تو یہ وہی ایس کی والی مثال اس کو میں کال کرتا ہوں اور اگر کولیجن ہوگی تو اس میں میں یہ ایف اف آئی ایک فنکشن ہے اس کی ویلو ایڈ کروں گا اور ان دونوں کا جو مجموعہ ہے یا ان دونوں کی جو سم ہے اس کو میں ماڈ کروں گا ٹیبل سائز سے اور ڈیفینیشن کے حساب سے f of zero is zero دیکھیے یہ ایف ایف آئی جو ہے میں نے یہ اپنی میری جو ایگزٹنگ ہیش فنکشن ہے اس کے ساتھ اس کو لگایا ہے اور یہ جو آخری بات کہ the function f is the collision resolution strategy یہاں پہ میں فی الحال آپ کو ایک فارمولا دکھا ہے لیکن چند ایک اور باتیں اور اس کے بعد میں مثال کے ذریعے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ فارمولا کیسے کام کرتا ہے یہ کافی آسان ہے اس میں کوئی خاص دقت طلب بات نہیں تو پہلے کچھ اس ایف آئی کے بارے میں باتیں اور پھر ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں we use f of i i f is an function جو لوکیشن ہے جیسے کہ میں نے دکھایا location of of is equal to hash x plus i mod table size دیکھیے یہاں پہ میں کیا کیا ایف جو میں نے پچھلی سلائڈ میں آپ کو دکھایا تھا ایک جنرل فنکشن آف آئی ہے میری جو مرضی میں آپ کو رکھنا چاہوں تو پہلی جو میں نے مثال چنی یا جو پہلی میں نے اس کی ایک اسٹریٹجی بنائی وہ یہ کہ ایف آئی آئی ہوگی یعنی کہ ایف آئی کو جو بھی ویلو انٹیجر دوں گا وہ وہی مجھے ریٹرن کر دے گی یعنی کہ آئے یعنی ایف جو ہے وہ ایک لینئر فنکشن ہے یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ میں اس کو آئے دیتا ہوں تو وہ آئی اسکوئر کی ویلو واپس بھیج دیتی ہے اس کیس میں جیسے کہ آپ بعد میں دیکھیں گے وہ ایک کوڈریٹک فنکشن ہو جائے گی اسی طرح میں کیوبک فنکشن بنا سکتا ہوں میری مرضی جو مرضی میں بنانا چاہوں لیکن جو بھی میں بناؤں گا اس کا نتیجہ میں اس طرح بھگتوں گا کہ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور کچھ مجھے سہولت بھی حاصل ہوگی خیر وہ ابھی تھوڑی دیر میں لیکن واپس آئیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں یہ جو ہیش فنکشن اب بنی ادھر جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یوں کہ ایکس مجھے دیا گیا کہ بھئی اس کو انسرٹ کرو فرض کریں وہ ایکس اسٹرنگ ہے بلکہ یہ وہی ہنی ڈیو اسٹرنگ ہے میں نے ہیش کو کال کیا اس نے مجھے یہ ہیش ایکس جو پوزیشن ہے یہاں پہ ایک نمبر دے دیا وہ نمبر لے کے میں نے اب اس میں آئی کو ایڈ کیا اور فی الحال یہ میں نہیں بتا رہا کہ یہ آئی کیا ہے لیکن میں ایسے نہیں ایڈ کروں گا بلکہ یہ کہ ہیش ایکس میں پہلے کال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جو پوزیشن مجھے ملی وہاں پہ پہلے سے ڈیٹا آئٹم ہے کہ نہیں اگر تو ہے یعنی کہ کولیجن ہو گئی تو پھر میں اس میں آئی کی ویلو ایڈ کروں گا اور اب وہ آئی کی ویلو کیا ہوگی یہ جیسے کہ میں نے پچھلے فارمولے میں دکھایا وہ zero one two three four five ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ لوکیشن جو ہے تو آئی کی ویلو ایڈ کرنے کی بنا پہ مجھے سم ملی اس کو اب میں مور کروں گا ٹیبل سائز سے اور پھر جو مجھے لوکیشن ملی وہاں پہ میں ڈیٹا سٹور کرنے کی کوشش کروں گا یہ جو اب دوسری بات لکھی ہے this collision resolution strategy is called linear probing because it scans the array sequentially with wraparound in search of an empty cell میرا خیال ہے یہاں بہتر ہے کہ ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ دیکھیں ذہن میں بات رہے کہ ہم کولیجن کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کہ جب کولیجن ہوگی تو ہم اور ارے پوزیشن ڈھونڈیں گے اور بلکہ وہ اس طرح کہ جو پوزیشن ہمیں انیشلی ملتی ہے اس میں ہم کے بعد دیگرے آئی کی ویلیوز 0, 1, 2 سے لے کے جہاں تک ہم جانا چاہیں جا کے ارے کے اندر خالی جگہ ڈھونڈیں گے اس اسٹریٹجی کو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو کہتے ہیں لینئر پروبنگ یعنی کہ ہم لینئرلی ارے کو پروب کر رہے ہیں کہ اس میں خالی جگہ کہاں پہ ہے آئیے اب اس کی مثال دیکھیے وہ یوں کہ اب میں ایک اور مثال میں ارے وہی استعمال کر رہا ہوں جیسے کہ پہلے لیکن ایک تو میں نے اس کا سائز ذرا بڑا کر دیا دوسرا اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اب پرندوں کے نام ہیں خیر اس سے ہمیں لحا... مطلب نہیں کہ پرندے کے نام پرندوں کے نام ہیں یا لوگوں کے نام ہیں یا پھلوں کے نام ہیں معاملہ یہ کہ ہم کچھ ڈیٹا ٹیبل میں سٹور کر رہے ہیں تو یہاں پہ چلے میں نے نام جو استعمال کیے وہ پرندوں کے ہیں اس میں میں نے اس اندرونی ارے کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا ہے جو پوزیشن 141 سے لے کے 148 تک ہے اس کے اوپر والے حصے میں بھی کچھ ڈیٹا موجود ہے اس کے نچلے والے حصے میں بھی ارے کے آخر تک بھی کچھ ڈیٹا موجود ہو سکتا ہے جو نظر آ رہا ہے اس میں پوزیشن 142, 143, 144, 147 اور 148 میں فی الحال ڈیٹا موجود ہے اب ہم فرض کریں اس میں ایک نئے پرندے کا نام سیگل کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہیش جو ہمارا اندرونی ٹیبل ہے اس میں لیکن ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے پوائنٹ آف ویو سے کسی نے ہمیں کال کیا ٹیبل کے انسرٹ میتھڈ کو کہ سی گل جو ہے اس کو ایز اے کی لے کے اور اس کے ساتھ جو بھی ایسوسیڈ ڈیٹا ہے اس کو ٹیبل یا ڈکشنری میں اسٹور کرو اب آئے ہم اندرونی کاروائی کی جانب یہاں پہ یہ کہ اب ہم نے سی گل کو اس ہیش ٹیبل میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے خیر ہم ہیش کوڈ کو تو کال کریں گے لیکن وہ یوں کہ ہیش کوڈ جو یا وہ ہیش فنکشن ہے اس کو میں نے سی گل ایز اے اسٹرنگ بھیجا تو فرض کریں اس نے مجھے 143 فورٹی تھری بھجوایا اب وہی بات کہ یہ ایسا کیوں ہے میں ایسی ہیش فنکشن بنا سکتا ہوں جس کی بنا پہ سی گل کی جو ہیش ویلیو یا وہ جو انڈیکس ہے وہ لیٹ سے 143 آیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 143 کے اوپر تو آلریڈی یہ اسپیرو جو پرندہ ہے اس کا ڈیٹا اسٹورڈ ہے یعنی ٹیبل کہ فورٹی تھری از ناٹ ایم یہاں پہ تو ڈیٹا ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ ٹیبل 143 فورٹی تھری کو اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ اسپیرو سیگل کے برابر بھی نہیں یعنی کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی سیگل تو اس میں پہلے سے ہی اسٹورڈ ہے تو اس کو دوبارہ کیوں اسٹور کرنا چاہتے ہو میں لیٹ سے ڈپلیکیٹ الاؤ نہیں کرتا اب چونکہ 143 تو پہلے ہی اس میں ڈیٹا موجود ہے میں اب یہاں پہ رکتا نہیں میں اس سے اگلی پوزیشن پہ جاتا ہوں یہاں پہ آپ وہ لینئر بات آئی اگلی پوزیشن کیا ہے 143 فورٹی تھری پلس ون یہاں پہ آپ دیکھیے آئی کی ویلو ون ٹو تھری ہم چلائیں گے جب اس کی ویلو ہوئی ون تو پھر کیا بنا one forty four table one forty four پہ کیا ہے ہاک ایک اور پرندے کا نام ہے یہ بھی سی گل کے برابر نہیں یعنی کہ یہ ڈفرنٹ ڈیٹا ہے یہ سی گل نہیں یعنی کہ سی گل پہلے سے موجود نہیں ان دو پوزیشنز پہ اور یہ دو پوزیشنز تو فارغ نہیں آگے چلا ون اب میں ون فورٹی فور میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں یا اگر دیکھیں ون فورٹی تھری میں میں دو ایڈ کرتا ہوں تو مجھے پوزیشن ملی one forty five one forty five چونکہ خالی ہے تو میں یہاں پہ فورن سی گل جو ہے اس کی ویلیو ڈال دیتا ہوں اور دیکھیے وہ اب اس جگہ پہ آ گئی اب یہ تو ہوا معاملہ کہ سی گل پہلے سے ڈیٹا اس کا موجود نہیں اور جب میں نے اس کو ڈالنے کی کوشش کی تو چلے ٹھیک ہے دو جگہ کولیجن ہوئی ایک جو پہلی 143 فورٹی تھری پوزیشن تھی اور اس کے بعد 144 فورٹی فور پوزیشن تھی لیکن یکے بعد دیگرے جب میں نے ارے کی پوزیشن دیکھی تو فائنلی 145 فورٹی فائیو پہ مجھے وہ پوزیشن خالی مل گئی اور دیکھیے میں نے یہ سنگل جمپ کے حساب سے ارے کے اندر خالی جگہ ڈھونڈی پہلے ایک ایڈ کیا پھر دو ایڈ کیا اور اس کے بنا پہ 145 مل گئی فرض کریں ہم ایک ڈیٹا آئٹم ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ پہلے سے موجود ہے لیکن اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ اگر وہ ڈیٹا موجود ہے اور چونکہ کولیجنز ہو رہی ہیں تو چانسز ہیں کہ ہیش فنکشن سے جب ہم کوئی ویلو لیں گے تو وہاں پہ شاید وہ ڈیٹا موجود نہ ہو بلکہ ہمیں یہ جو لینئر اب ایک چین سا بنتا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر کیا جواب ہمیں واپس بھیجنا پڑے گا یہی پرندے والی مثال suppose we want to add hawk to this hash table اور دائیں جانے دیکھیے کہ اب ٹیبل میں ہاک پہلے سے موجود ہے سیگل وہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایڈ کیا تھا وہ بھی اب موجود ہے یعنی کہ یہ اب اس ٹیبل کی یا اس اندرونی ارے کی نئی صورت ہے اب میں نے یہ کیا کہ فرض کریں میں انسرٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن انسرٹ جو ہے اس میں میں یہ بھی کاروائی رکھوں گا کہ یہ ڈیٹا پہلے سے موجود تو نہیں ہاں اب یہ ہے کہ اگر ڈیٹا پہلے سے موجود نہیں تو کیا میں اس کو ریپلیس کروں یا میں یہ کہہ دوں کہ یہ ڈیٹا پہلے سے ہے یہ خیر ایک علیحدہ بات ہے یہ ایک پروٹوکال کا ایشو ہے کہ انسرٹ جو ہے وہ کیا کرے گی لیکن جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہ کہ ہاک جو ہے اس کو ہم نے اس اندرونی ارے میں ہیشنگ کے ذریعے ڈالنا ہے پہلے میں نے کیا کیا ہیش فنکشن کو کال کیا یہ جو ہیش کوڈ ہے اس کو میں نے ہاک کی ویلیو دی اس نے فرض کریں مجھے 143 واپس ویلیو بھیجی جو کہ انڈیکس کے طور پہ جب میں استعمال کرتا ہوں تو جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ٹیبل 143 جو ہے وہ ایم نہیں اچھا اگر یہ ایم نہیں تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہے اسپیرو جو کہ اسٹرنگ کے لحاظ سے ہاک کے برابر نہیں اور یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ table 143 forty three is not equal to hawk اب میں یہاں پہ رکوں گا نہیں یہ نہیں میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے ہاک مجھے نہیں ملا کیونکہ اگر میں یہ لینئر پروبنگ کر رہا ہوں تو چانسز ہیں کہ اگر یہ کولیجن ہوئی تھی اسپیرو کے ساتھ ہاک کی پہلے کبھی تو ہاک کا ڈیٹا میں نے ارے میں کہیں اور آگے یا ریپ اراؤنڈ کر کے اوپر کہیں ڈال دیا تھا اور جب تک یہ میں صورت حال کا جائزہ نہیں لیتا میں فی الحال یہ جواب نہیں دوں گا کہ ہاک جو ہے وہ موجود ہے کہ نہیں اب اگر پروبنگ سے میں یہ ڈیٹا کر رہا تھا انسرٹ تو 143 تو اس میں ڈیٹا موجود ہے اب میں آگے چلا 144 پہ اور دیکھیے 144 پہ کیا ہوا یہاں پہ مجھے اب ہاک جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ملا اب چونکہ یہ موجود ملا ہے تو یہاں پہ اب میں دو کاروائیاں کر سکتا ہوں ایک یہ کہ میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے already hawk is already in the table so do nothing یہ بھی میں کر سکتا ہوں کہ ہاک کا ڈیٹا شاید اس کا جو بکیا ڈیٹا ہے یہ تو یاد رکھیے کی کی ویلو ہے اس کے ساتھ جو ایسوسیڈ ڈیٹا ہے اس میں کچھ چینج ہو تو مے بی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ڈیٹا کو ریپلیس کر دو تو چونکہ اب مجھے یہ مل گیا ہے تو میں اس کو اب ریپلیس کر دیتا ہوں اچھا اب اس کے بارے میں ذرا ایک بات سوچئے کہ یہ جو اندرونی ارے ہے اس کا ہم نے سائز ایک فکس کیا ہوا ہے اور وہ ہم اس table size as a variable کہہ لیں یا ایز اے کانسٹنٹ میں رکھتے ہیں اگر ہم لینئر پروگرام پروبنگ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا ایک جگہ کولیجن ہوئی ہم نے اس میں ایک ایڈ کیا یعنی کہ جو ہیش کوڈ سے ہمیں انڈیکس ملا اس میں ہم نے ایک ڈالا اس پوزیشن کو دیکھا وہ خالی نہیں ہے اس کے بعد ہم نے دو ڈالا وہ بھی خالی نہیں ہے فرض کریں میں یہ جمع کرتے کرتے کرتے ٹیبل کے آخر تک پہنچ جاتا ہوں اب میں کیا کروں ٹیبل کے آخر تک مجھے کوئی خالی جگہ نہیں ملی اس کا کیا مطلب ہے کیا ساری ارے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے چانسز ہیں کہ ٹھیک ہے اگر میں 143 فورٹی پوزیشن سے شروع ہوا تھا تو مجھے خالی جگہ نہیں ملی اور فرض کریں ٹیبل سائز جو ہے وہ کوئی پانچ سو یا پانچ سو یا چھ سو کے قریب ہے میں نیچے تک گیا مجھے کوئی خالی جگہ نہیں ملی کیا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیبل کے اوپر والے حصے میں یعنی کہ ون فورٹی تھری سے اوپر والی جو ارے لوکیشن ہیں وہ بھی خالی نہیں ممکن ہے کہ وہاں پہ خالی جگہ ہو تو میں یہ کروں گا کہ اگر میں لینئر پروبنگ کرتے ہوئے ٹیبل کے آخر میں پہنچ جاتا ہوں تو میں وہاں پہ ابھی رکوں گا نہیں میں واپس ٹیبل کے یہ ارے کی شروع میں چلا جاؤں گا اور وہاں سے دوبارہ لینئر پروبنگ شروع کروں گا اور اگر مجھے خالی جگہ مل گئی تو ٹھیک ہے یہ جو کاروائی اس کو کہتے ہیں ریپ اراؤنڈ یعنی کہ میں آخر سے جا کے گھوم کے ارے کی شروع میں چلا جاؤں گا ریپ اراؤنڈ کرنے پہ اس چیز کا امکان ہے کہ پھر مجھے خالی جگہ نہ ملے اور میں گھوم کے 143 پہ واپس آ جاؤں اب اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے خالی جگہ مل ہی نہیں رہی تو پھر کیا کیا جائے یہ ایک اور مسئلہ ہے جس کا حل ہمیں کسی اور طریقے سے تلاش کرنا پڑے گا اور وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب آپ یا تو ایک نئی پوری ارے بڑے سائز کی بنوائیں یعنی کہ اس کی اسٹوریج ایلوکیٹ کروائیں اگر آپ نے شروع میں پانچ سو رکھی تھی تو میں بھی اب ہزار کر لیں یا کوئی اور پرائم نمبر جو پانچ سو یا پانچ سو سے اوپر والا جو پرائم نمبر ہے اس کو استعمال کر کے ایک نئی ارے بنوائیں اس میں سارا ایگزٹنگ ڈیٹا دوبارہ لوڈ کروائیں اور اس کے بعد پھر لینئر پروبنگ کر کے یہ جو نیا آئٹم آپ انسرٹ کرنا چاہتے تھے اس کو اب انسرٹ کریں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ملٹیپل اریز رکھیں اپنے پاس اس صورت میں جب ایک ارے بھر جائے تو دوسری پہ چلے جائیں یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے خیر ہماری اس گفتگو میں بلکہ اس کورس میں ہم ان اسٹریٹجیز کے بارے میں گفتگو آگے نہیں کریں گے ہم بات جو محدود رکھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک ارے میں ہی ہمیں لینئر پروبنگ کے ذریعے جگہ مل گئی آئیے میں اب آپ کو لینئر پروبنگ اگر ریپ راؤنڈ ہو جائے تو اس کی بھی مثال دکھا دوں یہ اب کافی آسان کاروائی پھر ہو جائے گی suppose you want to add cardinal to this hash table یہ کارڈنل بھی ایک پرندے کا نام ہے فرض کریں میں اس کو ایک ٹیبل میں اسی جو میری ارے ہے اس میں ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ بھی فرض کریں کہ 148 میری اس اندرونی ارے کی آخری پوزیشن ہے اب ہم نے کیا کیا کہ ہیش کوڈ کو کال کیا کارڈنل اس کو ایز اسٹرنگ بھیجا اور فرض کریں اس نے واپس ویلو بھیجی 147 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 147 پہ بلو جے نامی پرندے کا ڈیٹا پہلے سے موجود ہے تو میں اب 147 میں ایک ایڈ کر کے 148 پہ جاتا ہوں 148 فورٹی ایٹ پہ بھی پہلا پہلے سے ڈیٹا موجود ہے اب یہاں پہ میں رکتا نہیں اب میں گھوم کے واپس پوزیشن زیرو پہ چلا جاتا ہوں یعنی کہ اب میں 147 میں دو یا تین یا چار تو نہیں ایڈ کروں گا بلکہ میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اب تو وہ ارے ختم ہو گئی تو جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ ٹریٹ دا ٹیبل اور this table array as a circular array one forty eight comes zero تو اب میں یہ کروں گا کہ واپس ارے کی شروع میں جا کے پوزیشن زیرو کو دیکھوں گا اگر وہاں پہ بھی مجھے ڈیٹا پہلے سے موجود ملا تو پھر میں پوزیشن ون کو دیکھوں گا پھر دو کو دیکھوں گا جیسے بھی ہے مجھے وہ پوزیشن ڈھونڈنی پڑے گی لینئر پروبنگ کے سلسلے میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انسرٹ جو ہے وہ تو لینئر پروبنگ کے ذریعے ڈیٹا انسرٹ کرے گی لیکن ہمارے دو بکیا میتھڈ ابھی موجود ہیں یعنی کہ فائنڈ اور ریمو یاد رہے کہ یہ ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ یا ڈکشنری ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے وہ تین میتھڈ ہمیں امپلیمنٹ کرنے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فائنڈ کیسے کام کرے گی اور یقیناً آپ ان مثالوں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ لینئر پروبنگ اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو فائنڈ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو اس کی بھی مثال دیکھ لیجئے suppose we want to find hawk in this hash table اور یہ میں نے دائیں ہاتھ اب آپ کو ہیش ٹیبل کا کچھ حصہ دکھایا ہے جس میں پہلے سے کچھ پرندوں کے نام موجود ہیں یہاں پہ یہ بلکہ مثال میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں انسرٹ کے سلسلے میں کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے انسرٹ نے بھی فائنڈ پہلے کرنا ہوتا ہے تو ہیش کوڈ ہاک جو ہے اس نے مجھے 143 دیا 143 کے اوپر ڈیٹا موجود ہے لیکن وہ ہاک نہیں میں نے اب لینئر پروبنگ کے حساب سے 143 میں 1 ایڈ کیا 144 پہ گیا وہ پوزیشن ایم ٹی نہیں ہے وہاں پہ جب میں نے کمپیرزن کیا تو مجھے ہاک مل گیا اور جیسے کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ we use the same procedure for looking up things as we do inserting یعنی کہ انسرٹ میں جیسے کہ میں نے کہا ہمیں فائنڈ بھی کرنا پڑتا ہے ڈیلیٹ کو بھی دیکھ لیجیے اب وہ بھی ایک لحاظ سے آسان کاروائی ہو گئی کہ if an item is placed in array hash of key plus four then the item just before is deleted how will probe determine the hole does not indicate the item is not in the اور یہ تیسری بات کہ have three states for each location اور وہ اسٹیٹس یہ آکوپائڈ ایم ٹی یعنی کہ نیور یوزڈ اور ڈیلیٹیڈ پریویسلی یوزڈ چند باتیں دیکھیے اگر ہم لینئر پروبنگ استعمال کر رہے ہیں تو جو انڈیکس ہمیں ہیش فنکشن سے ملتا ہے وہاں پہ ہم سیدھا جا کے ڈیٹا نہیں ڈال سکتے اگر وہاں پہ پہلے سے ڈیٹا موجود ہے تو اس صورت میں ہم کوئی اور جگہ تلاش کرتے ہیں اور یہ ایک قسم کا چین سا بن جاتا ہے یعنی کہ 143 سے 144 پھر 144 سے 145 اور مے بی آگے جا کے آپ فائنلی وہ ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں اب فرض کریں کہ میں نے ایک آئٹم کو ڈیلیٹ کر دیا جو کہ اس لینئر چین کا ایک حصہ تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نام میں نے چھ جگہ پہ رکھا ہے نہیں جیسے کہ مثال میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ جب سیگل کو ہم نے اسٹور کرنا تھا تو وہ دو جگہ اس نے ڈھونڈی دونوں جگہ پہ اس کو پہلے سے ڈیٹا موجود ملا اور پھر وہ 145 فورٹی فائیو پہ جا کے اس نے اپنی ویلو کو انسرٹ کیا یعنی کہ یہ جو تین لوکیشن ہیں 143, 144 اور 145 جن میں تین ڈفرنٹ نام موجود ہیں یہ ایک چین کا حصہ ہیں یہ تینوں نام جو ہیں ہیش فنکشن کے لحاظ سے آپس میں کولائڈ کرتے ہیں اب فرض کریں اس میں سے دوسرا نام جو ہے ہاک اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کسی وجہ سے اب یہ تین نام کولیجن میں سے ایک نام جو ہے وہ نکلا تو اب کولیجنز کس کی ہو رہی ہیں وہ پہلا نام اور اس کے بعد پھر دوسرا نام سیگل لیکن درمیان میں یہ جو خالی جگہ پر ہو گئی ہے اس کے بارے میں اب میں کیا کروں کیونکہ اگر میں لینئر پروبنگ کے ذریعے سرچ کروں گا فرض کریں سی گل کو تو وہ 143 پہ جائے گا وہاں پہ ڈیٹا ہے جب وہ 144 پہ گیا تو وہاں پہ اب ڈیٹا نہیں ہے کیونکہ ہاک تو ہم ڈیلیٹ کر چکے لیکن یہ لینئر پروبنگ کو کیسے پتا چلے کہ نہیں ابھی یہاں پہ رکو نہیں یہاں پہ ایک ڈیٹا ہوتا تھا جو کہ اب ڈیلیٹ ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ ڈیٹا ہے جو کہ کولیجن کے لحاظ سے اسی چین کا حصہ ہے اور وہ کون سا ہے وہ سی گل ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ہماری اندرونی ارے ہے اس میں ہم تین اسٹیٹس رکھیں گے ایک یہ کہ وہ کمپلیٹلی ایم ٹی ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی ڈیٹا موجود نہیں دوسرا جب ہم اس میں ڈیٹا کوئی ڈال دیتے ہیں یعنی کہ کوئی لیگل ڈیٹا جیسے کہ آپ کے سامنے یہ مثال میں سیگل ہے ہاک ہے دوسرے پرندوں کے نام ہیں جب ان کا ڈیٹا موجود ہے تو پھر اس کا مطلب کہ یہ ڈیٹا اس سیل میں موجود ہے یہ سیل ایم ٹی نہیں اور ایک یہ بالکل کبھی استعمال نہیں ہوا وہ پہلی اسٹیٹ اور تیسری اسٹیٹ کہ یہاں پہ ڈیٹا تھا اور اس کو اب ہم نے ڈیلیٹ کر دیا یہ جو اسٹیٹ ہے یہ اب ہم استعمال کریں گے اگر ہمیں یہ لینئر پروبنگ کے لحاظ سے ایک پوزیشن سے آگے جانا پڑا آگے چلیے one problem with linear program technique is the tendency to form a cluster is a group of items not containing any open slots the bigger a cluster gets the more likely it is that new values will hash into the cluster and make it even bigger اور فائنل بات کہ cluster causes efficiency to degrade یہاں پہ میں نے ایک نئی بات کہی ہے اس لینئر پروبنگ کے حوالے سے اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم ایک ڈیٹا آئٹم انسرٹ کرنے لگے تھے تو وہاں پہ کلوژن ہوئی ہم نے اس میں ایک نمبر ایڈ کیا تو وہاں پہ وہ وہاں پہ بھی گئے جیسے کہ وہ 144 والی مثال تھی وہاں پہ بھی ہمیں ڈیٹا ملا اس کے بعد ہم 145 پہ گئے وہاں پہ ہم نے جا کے فائنلی ڈیٹا سٹور کر دیا اب فرض کریں میں ایک اور پرندے کا نام ڈالتا ہوں جو کہ 143 سے کلوئڈ کر جاتا ہے پھر کیا ہوگا 143 فورٹی تھری ٹرائی کریں گے پھر 144 اور پھر 145 بھی اب بزی ہے ہم 146 پہ فرض کریں چلے گئے وہاں پہ جا کے ہم نے ڈیٹا ڈالا کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چانسز ہیں کہ جو جو ڈیٹا آئٹمس جو جو کیز آپس میں کولائڈ کرتی ہیں وہ اگر لینئر پروبنگ سے ہم ڈیٹا انسرٹ کریں گے تو اس ارے میں ہماری اس اندرونی ارے میں یہ اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی یہ نہیں ہوگا کہ وہ بکھرنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ لینئر پروبنگ جو ہے وہ تو ایک پوزیشن آگے بس جاتی ہے یہ یہ کچھ معاملہ ویسے ہی ہوا جیسے کہ ہم ارے کا نارمل استعمال کرتے ہیں کہ اس کی ایک پوزیشن پھر اس سے اگلی پوزیشن اور اس کے بعد اس سے اگلی پوزیشن اگر ایسے ہونے لگ پڑے اور یہ کیوں ہوگا یہ ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہاں یہ ہماری ہیش فنکشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے چلیں دونوں باتیں سامنے رکھی کہ ہیش فنکشن ہماری ایسے نکلی اور ڈیٹا بھی ایسا نکلا کہ ڈیٹا جو ہے وہ لینئر پروبنگ کی وجہ سے اکٹھا ہونا شروع ہو گیا اس کو کہتے ہیں کلسٹرنگ اور لینئر پروبنگ میں اس کا مسئلہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا حل کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم چلے تھے ارے کو استعمال کرنے کہ بھئی اس میں ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک کانسٹنٹ ٹائم میں ہم ڈیٹا سٹور کر دیں اور کانسٹنٹ ٹائم میں ڈیٹا نکال دیں وہ آل آف اے سڈن جو صلاحیت تھی وہ تو چلی گئی تو اب کیا کیا جائے اس کے لیے ایک سولوشن یہ ہے quadratic probing quadratic probing uses different formula for f i اور جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے use f i equal i square to resolve collisions if the hash function resolves to h and a search in cell h is inconclusive try h plus one square h plus two square h plus three square quadratic probing میں اب کاروائی کچھ یوں کہ جب collision ہوگی تو آپ اگلی پوزیشن اور اس کے بعد پاور آف ٹو یعنی کہ ٹو اسکوئر جو بنی فور پھر پاور آف تھری اسکوئر یعنی کہ نائن اس پوزیشن پہ جا کے خالی جگہ ڈھونڈنے کی تلاش کریں گے اور وہ ایسے کہ فرض کریں ہماری جو پرندوں کے ناموں والی مثال ہے کہ 143 پوزیشن کے اوپر کولیجن ہو گئی یعنی کہ وہاں پہ ڈیٹا پہلے سے موجود تھا اور یہ وہی سی گل والی مثال اگر آپ لیں تو 143 فورٹی تھری پہ ڈیٹا پہلے موجود ہے اب چونکہ کولیجن ہوئی تو ہم پروبنگ شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم نے 143 فورٹی تھری میں ون اسکوئر یعنی کہ 1 ایڈ کیا وہ بنی 144 فورٹی فور 144 پہ ڈیٹا موجود ہے جیسے کہ مثال میں میں نے آپ کو دکھایا تھا اب اگر 144 پہ بھی کولیجن ہوتی ہے تو اب 145 پہ نہیں جائیں گے بلکہ 143 میں 2 اسکوئر ایڈ کریں یعنی کہ چار اب آپ سی چھلانگ ماریں گے 147 پہ اگر 147 پہ بھی کولیجن ہوتی ہے تو اب 143 میں 3 اسکوئر ایڈ کریں اس سے کیا ہوگا 143 فورٹی تھری پلس نائن یعنی کہ 152 پہ آپ چلے جائیں گے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کلسٹرنگ والا معاملہ ہے یہ کسی حد تک دور ہو جائے گا لیکن انفارچونیٹلی کوڈریٹک پروبنگ کے بھی اپنے مسائل ہیں اور وہ مسائل فی الحال ہم اس کورس میں تو نہیں ڈسکس کریں گے وہ پھر وہی ایلگردمک ایشوز بن گئے اچھا یہ تو ہے پروبنگ والی اسٹریٹجی ایک وہ اسٹریٹجی بھی بیچ میں ہے کہ ہیشنگ فنکشنز جو ہے مختلف استعمال کرو وہ بھی ڈسکشن ہم یہاں نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک کافی انٹینسو میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ کی جانب ہمیں لے جائے گی جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ ہیشنگ کافی بڑا ایریا ہے اور کئی لوگوں نے کئی قسم کی ہیش فنکشنز ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے بلکہ ایسا ایسا بھی کیا گیا ہے کہ کیا پرفیکٹ ہیش فنکشنز ہو سکتی ہیں کہ نہیں یعنی کہ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کے لیے میں ایک ایسی ہیش فنکشن بناؤں جو کہ ہمیشہ مجھے یونیک ویلوز دے کبھی بھی کولیشن نہ ہو ایسی فنکشنز بھی بنائی جا سکتی ہیں لیکن وہ ہم اس کورس میں ڈسکس نہیں کریں گے اب ہم اس تیسری سولوشن کو دیکھ لیتے ہیں جس میں وہ لنک لسٹ والی مثال ہم نے سامنے رکھی تھی کہ ہم لنک لسٹ استعمال کریں گے کولیجن ریزولوشن کے لیے تو وہ اس طرح کہ each table position is a link list یہ میں پہلے ارض کر چکا ہوں اور پھر یہ کہ جب کوئی کولیجن ہوگی تو پھر ہم جو نیا آئٹم جس کو ہم انسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کو ہم لسٹ کی فرنٹ میں لگا دیں گے یہ میں نے اب آپ کو تصویری خاکے میں یہ مثال دکھائی ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ یہ جو ورٹیکل ارے ہے یہ میری وہ ٹیبل جو اندرونی ارے ہے لیکن اب یہ ہر جگہ پہ پوائنٹرز رکھتی ہے جب میں پہلا آئٹم بھی انسرٹ کرتا ہوں تو ایک لسٹ نوڈ میں وہاں پہ لگاتا ہوں اور اگر کولیجن ہوتی ہے تو جو نیا نوڈ ہے اس کو میں اس لنک لسٹ کی شروع میں لگا دیتا ہوں جیسے کہ مثال میں اگر آپ دیکھیں کہ فرض کریں ایک آئٹم جو ہے وہ پوزیشن سٹور پہ سٹور ہوا تھا اگر پوزیشن فور پہ دوبارہ کولیجن ہوتی ہے تو جو نیا آئٹم ہے وہ پرانے آئٹم کے شروع میں آ جائے گا اور یہ کاروائی وہی جو کہ ہم لنک لسٹ کے سلسلے میں کرتے رہے تھے لنک لسٹ استعمال کرنے کے اپنے فوائد ہیں اور ان فوائد کی خاطر اس سلائڈ کی جانب دیکھیے ایڈوانٹیجز اوور اوپن ایڈریسنگ یا وہ جو کلوزڈ ہیشنگ تھی جس میں ہم نے لینئر یا کوڈریٹک پروبنگ کی تھی ایڈوانٹیجز کیا ہے simpler insertion and removal array size is not a limitation لیکن جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ اس میں اب میمری اوور ہیڈ آ جائے گا کیونکہ ہم یہ نوٹ جو ہیں ان کی بنانے کی خاطر اڈیشنل میمری لیں گے کیونکہ اس میں اب وہ پوائنٹرز کی بھی میمری درکار ہوگی البتہ لینئر پروبنگ میں جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ جب ارے بھر جائے یعنی کہ جو ہماری اندرونی ارے ہے وہ بھر جائے تو پھر کیا کیا جائے وہاں پہ میں نے چند باتیں کہی تھی لنک لسٹ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا خیر آج کے لیکچر کا وقت اب چونکہ ختم ہو رہا ہے میں ہیشنگ کے بارے میں گفتگو فی الحال یہاں پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو اینیمیشن کے ذریعے ہیشنگ کے بارے میں کچھ اور باتیں دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم ہیشنگ کے استعمال کے سلسلے میں کچھ باتیں کریں گے ہیشنگ اٹ سیلف ایک انتہائی کارآمد الردم ہے جو کہ ٹیبل ایکسٹرا ڈیٹا ٹائپ میں نہیں بلکہ اور جگہ پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ انشاءاللہ گفتگو ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ